اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم computer architecture and assembly language programming پچھلے لیکچر کے اندر جو ہم ڈسکشن کر رہے تھے وہ اب جو ہماری گفتگو ہے پروٹیکٹڈ موڈ کے بارے میں پیچھے میں نے آپ کو ایک چھوٹا سا اوور اس کا پکچر بتایا تھا اور دو تین چیزیں جو ہماری ڈسکشن کے اندر ابھی چل رہی ہیں وہ یہ کہ جب ہم ریئل موڈ سے یعنی وہ جو سکسٹین بٹ کا موڈ ہے ایک سمجھ لیجئے کہ جہاں پر وہ ایٹی ایٹی ایٹ کو ایمولیٹ کر رہا ہوتا ہے اس سے جب ہم اس کے اصل موڈ میں یعنی اس کا اصل موڈ جو ہے وہ پروٹیکٹڈ موڈ ہے جس کے اندر یعنی تھری ایٹی سکس سے آن ورڈ جو ہے وہ پروٹیکٹڈ موڈ ہے جب ہم اس کے اندر سوئچ کرتے ہیں تو مختلف چیزوں کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ کس طریقے سے چینج ہوتی ہے ایک تو جنرل بات جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ وہ تمام کے تمام ہمارے جو جنرل رجسٹرز ہیں اور جو ہمارے یہ پوائنٹر رجسٹرز ہیں سیگمنٹ رجسٹرز کو چھوڑ کر ٹھیک ہے وہ سب کے سب جو ہیں وہ ایکسٹینڈیڈ رجسٹرز میں چینج ہو جاتے ہیں یعنی extended A X extended B X E A X E B X E S I یہ تو ایک چیز ہماری طے ہوگی اور جس چیز کے اوپر ہم بات کر رہے تھے وہ یہ کہ جو ہمارے سیگمنٹ رجسٹرز ہیں ان کی انٹرپریٹیشن کس طریقے سے تبدیل ہوتی ہے تو جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں تھوڑا سا بتایا تھا کہ یہ جو سیگمنٹ رجسٹر یہ اب اس طرح سے تبدیل ہوتے ہیں کہ ہم ان کو سیگمنٹ رجسٹر کے بجائے سیگمنٹ سلیکٹر کہنا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ نام بدلنے سے کافی کچھ بدل جاتا ہے آ, ان کا رول جو ریئل موڈ میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس اس کے کے فزیکل ایڈریس کیلکولیشن کے اندر یہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں کہ ہم اس کو سولہ سے ضرب دے کر کے اس میں آف سیٹ ایڈ کر لیں تو وہ ایک بیس بٹ کا ہمارے پاس نمبر آ جاتا ہے اور وہ بیسیکلی ہماری فزیکل ایڈریس ہوتا ہے اس پرٹیکولر سیگمنٹ کا یعنی اس پرٹیکولر جو سیگمنٹ آف سیٹ پیئر ہے وہ کس فزیکل ایڈریس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اس کا ایک فارمولا ہے جو فارمولے کے تحت کے ریئل موڈ میں کام ہوتا ہے لیکن جب ہم اسے سیگمنٹ سلیکٹر بنا دیتے ہیں تو پھر اس کا رول یہ نہیں رہتا پھر اس کے بعد ہمارا یعنی ایک لینئر ریلیشن شپ ایک میتھمیٹیکل ریلیشن شپ جو ہے وہ نہیں رہتا بلکہ یہ تبدیل ہو جاتا ہے ایک ٹیبل لک اپ کے اندر ایک ٹیبل ہم بناتے ہیں اس ٹیبل کے اندر ہم جس جو سیگمنٹ ہم بنانا چاہ رہے ہیں اس سیگمنٹ کی ساری خصلتیں ٹھیک ہے نا اس کے سارے ایٹریبیوٹس اس کی بیس اس کی لمٹ اور کافی ساری چیزیں ٹھیک ہے نا وہ ہم بنا کر کے اور اس ٹیبل کے اندر اس سلیکٹر کے ذریعے ہم ایک چوز کرتے ہیں انٹری ٹھیک ہے نا وہ انٹری چوز کر کے اس انٹری کے مطابق یعنی جو نمبر ہم ڈالیں گے اس کے اندر یہ بھی یہ یعنی یہ جو سیگمنٹ سلیکٹر کے اندر ہم ڈال رہے ہیں نا یہ اسٹریٹ نمبر نہیں ہوتا اس کے اندر کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں وہ جب ہم ذرا تھوڑا اس کو اور مزید ایکسپلین کریں گے تو وہ بات بھی آپ کو پتہ لگ جائے گی کہ اس کے اندر اور کیا چیزیں ہوتی ہیں لیکن ایز اے ہول یہ ایک نمبر سمجھ لیجئے ہوتا ہے کہ جو اس ارے کی اس ٹیبل کی کسی ایک انٹری کو پوائنٹ کر رہا ہوتا ہے جیسے آپ انڈیکس آپ اریز ایکسس کرتے ہیں تو اریز میں آپ وہ یعنی اگر آپ کی اے ارے ہے تو اے کا ایلیمنٹ زیرو اے کا element one two three four اسی طریقے سے اب سلیکٹر جو ہے وہ اس ٹیبل کے کسی ایک ایلیمنٹ کو چوز کر رہا ہوتا ہے اور اس ایلیمنٹ کے اندر اس ٹیبل یعنی اس پرٹیکولر سیگمنٹ کی ساری خصلتیں جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں جو ٹیبل ہے اسے ہم کہتے ہیں گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل ٹھیک ہے نا دو طرح کے ٹیبلز ہوتے ہیں اس کے اندر ایک جسے ہم گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل کہتے ہیں ایک جسے ہم لوکل ڈسکرپٹر ٹیبل کہتے ہیں آ, یہ اس طرح سمجھ لیجئے کہ اس کی کیپیبلٹی یہ ہے کہ یہ سسٹم وائڈ ایک ڈسکرپٹر ٹیبل بنا لے ٹھیک ہے اور اگر فرض کیجئے کہ جیسے میں نے آپ کو دکھایا بھی ہے کئی جگہوں پہ کہ ہم ایک سے زیادہ پروسیسز چلا رہے ہیں اس کے اندر تو یہ بھی ممکن ہے کہ ہر پروسیس کے لیے اس کا اپنا ایک لوکل ڈسکرپٹر ٹیبل بھی ہم بنا دیں ٹھیک ہے اور ہر پروسیس کو اپنا ایک لوکل ڈسکرپٹر دے دیں اور وہ اس کے مطابق چلیں لیکن جو پریکٹیکل صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ نارملی ابھی تک جو میرے تجربے میں چیزیں آئی ہیں ان میں لوکل ڈسکرپٹر ٹیبل استعمال نہیں ہوتے گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل سے ہی سارا کام جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے اس میں اس چیز کو نہیں جو ہے وہ لیا جاتا یعنی جو علیحدہ علیحدہ ہر پروسیس کے لیے جو علیحدہ علیحدہ لوکل ڈسکرپٹر ٹیبل بنانا ہے اس کو نہیں لیتے دوسرا پروسیس استعمال کرتے ہیں کہ ہر پروسیس کے لیے اس کا اپنا گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل بنا کر کے اور اس کے ذریعے ہم میموری کو ایکسیس کرتے ہیں کیونکہ یہ ذرا سمپل ہے بنانے میں اس کو مینج کرنے میں تھوڑا سمپل ہے یہ جو میں نے آپ کو لوکل ڈسکرپٹر ٹیبل کی بات بتائی ہے اس کو شاید ہم بہت زیادہ ڈیٹیل کے اندر نہیں لے کر کے جائیں گے میں اس کو اتنا یعنی اس حد تک محدود رکھوں گا اس ڈسکشن کو کہ جس حد تک کے بہت ریڈیومنٹری بہت بیسک نالج پروٹیکٹڈ موڈ کا جو ہے وہ ہے اس کی بہت زیادہ ڈیٹیلز جو ہیں وہ میرا خیال ہے نہ اب ہمارے پاس وقت ہے اس کے اندر جانے کے لیے اور نہ ہمارا بنیادی طور پہ ارادہ تھا اس کے اندر جانے کے لیے تو ہم اس کو ضروری ایلیمنٹس تک جو ہے وہ محدود رکھیں تو جی یہ جو گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل ہے یہ ٹیبل میموری کے اندر مین میموری کے اندر بنایا جاتا ہے اس کے اندر اپنے ایلیمنٹس جو ہیں مختلف جو اس کے ایٹریبیوٹس ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے اس کے حساب سے ہم سیگمنٹ کی ڈیفینیشن کر کے اس ٹیبل میں رکھ دیتے ہیں اور اس ٹیبل کا فزیکل ایڈریس ٹھیک ہے وہ سسٹم کا ایک اب ایک کچھ نئے رجسٹر اب سسٹم کے اندر انٹروڈیوس ہو رہے ہیں جو کہ آپ کو ریئل موڈ میں نظر نہیں آئیں گے ریئل موڈ میں نہیں ہوتے ٹھیک ہے نا اس کو یعنی یہ جو پہلا رجسٹر نیا ایسا جو کہ پروٹیکٹڈ موڈ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے اس کو ہم کہتے ہیں global descriptor table register G D T R ٹھیک ہے نا جی ڈی ٹی آر جو ہے یہ یعنی بنیادی طور پہ دو ایلیمنٹس کا مرکب ہے ٹوٹل سائز اس کا اڑتالیس بٹ کا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بتیس بٹ کا یا اس طرح کا سمپل رجسٹر نہیں اڑتالیس بٹ کا رجسٹر ہوتا ہے جس میں کچھ حصہ جو ہے وہ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس ٹیبل کا سائز کتنا ہے کتنا بڑا ہے یہ ٹیبل ٹھیک ہے اور باقی کا حصہ بتیس بٹ کا ٹھیک ہے وہ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ ٹیبل فزیکل میموری میں فزیکل میموری کے اندر کس جگہ پر ہے یہاں پر یعنی گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل رجسٹر کے اندر ہم لاجیکل میموری کا ایڈریس نہیں ڈال سکتے ہمیں اس میں فزیکل میموری کا ایڈریس ڈالنا ہوتا ہے اور اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ بھی آپ لوگوں کے ذہن میں میرا خیال آ گئی ہوگی کیونکہ یہ جو ڈسکرپٹر ٹیبل ہے ڈسکرپٹر ٹیبل ہی بنیادی طور پہ وہ وہ بائنڈ یعنی وہ وہ ریلیشن شپ ہوتا ہے جو کہ اب یعنی پروٹیکٹڈ موڈ میں لاجیکل میموری اور فزیکل میموری کو جوڑ رہا ہوتا ہے تو اس کی یعنی اس کے کریٹ ہونے سے پہلے اس کے کریٹ ہونے سے پہلے کوئی لاجیکل میموری کی ایگزٹینس سچ نہیں ہوتی لہذا ٹرانسلیٹر کو ہمیں فزیکل میموری کے اندر ہی بتانا ہوتا ہے کہ فزیکل میموری میں وہ کس جگہ پڑا ہوا ہے اس کو لاجیکل میموری میں ہم نہیں بتا سکتے ٹھیک ہے نا تو گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل رجسٹر جو ہے یہ بنیادی طور پہ جیسے میں نے بتایا کہ ایک سولہ بٹ کی لمٹ ٹھیک ہے اور ایک بتیس بٹ کا بیس ایڈریس یہ دو چیزیں مل کر کے اڑتالیس بٹ کا ایک گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل رجسٹر ہوتا ہے جسے ہمیں لوڈ کرنا ہوتا ہے پروٹیکٹڈ موڈ میں جانے سے پہلے کیونکہ جب ہم چلے جائیں گے تو پھر تو ظاہر ہے کہ ہمیں تو وہ انٹرپریٹیشن چاہیے لاجیکل فزیکل ٹرانسلیشن والی ٹھیک ہے تو پروٹیکٹڈ موڈ میں جانے سے پہلے ہمیں اس کو لوڈ کرنا ہوتا ہے اس رجسٹر کو لوڈ کرنے کے لیے انٹل نے یعنی اس پرٹیکولر آرکیٹیکچر کے اوپر ایک نئی انسٹرکشن جو ہے وہ انٹروڈیوس کی L G D T load global descriptor table ٹھیک ہے نا یہ انسٹرکشن جو ہے یہ جیسے میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ یہ معزز ترین لیول جو ہوتا ہے نا اس معزز ترین لیول کے اوپر ہی یہ انسٹرکشن ایگزیکیوٹ ہو سکتی ہے اس کے اس سے نیچے کسی لیول میں آپ گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل کو لوڈ نہیں کر سکتے تو اس سے یعنی وہ ایک لاک بھی اس کے اوپر پڑ جاتا ہے کہ یہ تو صرف جو ہائر لیول پروگرام ہے بلکہ جو ہائیسٹ لیول پروگرام ہے بس وہی گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل کو یعنی کنٹرول کر سکتا ہے اس لحاظ سے اس کے طریقے اور بھی ہیں یعنی میموری کے ایکسس کے لیکن یہ instruction particular instruction global descriptor table کو لوڈ کرنے کے لیے یہ صرف رنگ زیرو کے اندر اگر آپ لوگوں کو پچھلا لیکچر تھوڑا بہت یاد ہو رنگ زیرو کے اندر آپ یہ انسٹرکشن استعمال کر سکتے ہیں تو ایک چیز تو یعنی یہ ہوگی کہ ہمیں گلوبل ڈسکرپٹر ایک تو گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل بنانا ہے پہلی چیز دوسرے پھر گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل رجسٹر کو ہمیں لوڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تاکہ پروٹیکٹڈ موڈ میں جانے سے پہلے ہماری وہ لاجیکل اور فزیکل ٹرانسلیشن کا جو ایک حساب کتاب ہے وہ سیٹ ہو جائے ابھی یعنی اس کا یہ مطلب ہوا کہ یہ جو آپریشن ہے گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل بنانے کا اور گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل رجسٹر کو لوڈ کرنے کا یہ آپریشن ریئل موڈ میں ہمیں کرنا ہے اور ریئل موڈ کے اندر اس طریقے سے صورتحال ہے کہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایکسٹینڈڈ رجسٹر ہیں آپ کے پاس E A X E B X وہ ریئل موڈ میں بھی آپ کو اویلیبل ہوتے ہیں کچھ کمپلیکس چیزیں اس کے اندر ہیں کہ وہ کس طریقے سے آپ کو اویلیبل ہیں کیا مطلب اس کی صورت حال ہے کیسے لگتے ہیں لیکن ہم اس وقت اس ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے بس یوں سمجھ لیجئے کہ اگر آپ move E A X comma zero کریں ریئل موڈ میں تو آپ کو ای اے ایکس اویلیبل ہوگا آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں لیکن تھرو آؤٹ اگر آپ ریئل موڈ کے اندر اس پہ کام کرنا چاہیں تو وہ وہ ذرا آڈ سی چیز ہوگی وہ پوری طریقے سے جو ہے وہ آپ کا پروگرام ایک تو بڑا ہو جائے گا سائز میں کیونکہ وہ اس کے اوپر کچھ ایسی چیزیں عائد ہوتی ہیں جن کی وجہ سے پروگرام سائز بڑا ہو جاتا ہے تو یہ اس طریقے سے نہیں ہے کہ آپ اگر وہ رجسٹر آپ کو اویلیبل ہیں تو آپ بس ریئل موڈ میں ہی کام شروع کر دیجئے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیجئے ایک تو یہ چیز ہوگی کہ وہ رجسٹر جو ہیں اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو ان کے اوپر ایک اوور ہیڈ آتا ہے ریئل موڈ میں اور دوسرا یہ کہ اگر آپ ریئل موڈ میں وہ رجسٹر استعمال بھی کریں تو بھی آپ میموری کے اس ایکسٹینٹ تک نہیں پہنچ سکتے جو ایکسٹینٹ کے آپ کو پروٹیکٹڈ موڈ میں اویلیبل ہوتا ہے تو ایک تو ہم ان رجسٹر استعمال کریں گے گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل کی بیس وغیرہ اور ان تمام چیزوں کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے وہ ہم آپ کو پروگرام میں دکھائیں گے ایک تو پہلی یہ چیز ہے دوسری ایک اور چیز ہے جو کہ ابھی یہاں پہ میں تھوڑا سا ڈسکس کروں گا کیونکہ ابھی ہم اسے ٹچ نہیں کر رہے ہیں شاید آگے جا کر کے میں اس کو تھوڑا زیادہ ایکسپلین کر دوں وہ یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک تو میموری کی انٹرپریٹیشن جس لحاظ سے تبدیل ہوئی جو میجر بات ہے نا اس میں وہ میموری کی انٹرپریٹیشن کیسے تبدیل ہو گئی ٹھیک ہے ایک تو یہ سب سے میجر چیز ہے جو کہ ریئل سے پروٹیکٹڈ موڈ میں آنے کے بعد تبدیل ہوتی ہے اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ اب انٹرپٹ بھی پہلے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انٹرپٹ ویکٹر ٹیبل جو ہے وہ فکسڈ ہے ایک جگہ کے اوپر ٹھیک ہے وہ ایڈریس فزیکل ایڈریس زیرو کے اوپر وہ فکسڈ ہے اور وہیں پر وہ ڈیفائن ہوتا ہے اب ایسی کنڈیشن اس پہ عائد نہیں ہوتی اب آپ انٹرپٹ اب انٹرپٹ والا جو انٹرپٹ ویکٹر ٹیبل ہے اسے بھی بھی اس کا نام تبدیل کر کے ہم کہہ دیتے ہیں انٹرپٹ ڈسکرپٹر ٹیبل ٹھیک ہے اور اس کی بھی ڈسکرپشن جو ہیں وہ کچھ کچھ ملتی جلتی اسی طریقے سے ہو جاتی ہیں جس طریقے سے کہ ہمارے گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل کے اندر میموری مختلف سیگمنٹس کے یعنی جو ڈیفینیشن ہیں ملتا جلتا اس طرح کا نہیں بس اس سے کچھ ملتا جلتا ڈیفینیشن ہر انٹرپٹ کے حساب سے جو اس کا انٹرپٹ سروس روٹین ہوگا اس کے ایڈریس اور سیگمنٹس وغیرہ جو ہیں وہ انٹرپٹ ڈسکرپٹر ٹیبل کے اندر ہوں گے اب وہ کسی فزیکل میموری میں کسی فکسڈ آئی وی ٹی کے اندر نہیں ہوں گے ٹھیک ہے یہ دو چیزیں ہیں پروٹیکٹڈ موڈ میں جانا وہ بہت آسان ٹھیک ہے وہ ایک بٹ ہے بس آپ اسے آن کر دیں آپ پروٹیکٹڈ موڈ میں چلے جائیں ٹھیک ہے نا اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے لیکن پروٹیکٹڈ موڈ میں جانے سے پہلے کی جو تیاریاں ہیں وہ ٹھیک ٹھاک آپ کو کرنی پڑتی ہیں اس سے پہلے وہ سارے ڈیٹا اسٹرکچر سیٹ کرنے ہوتے ہیں جو کہ پروٹیکٹڈ موڈ میں پروسیسر استعمال کرے گا ٹھیک ہے نا اس میں پہلی کنڈیشن جو ہے وہ یہ کہ آپ کے پاس ایک ویلڈ گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل ہو ایک جو انٹل نے اپنی ڈاکومنٹیشن کے اندر جو شرائط عائد کی ہیں کہ ایک ویلڈ گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل ہو ایک ویلڈ ڈسکرپٹر ٹیبل ہو جیسے میں نے بتایا کہ جانا سمپل ہے ٹھیک ہے وہ ایک بٹ ہے وہ بٹ جو ہے وہ اصل میں کچھ ایڈیشنل رجسٹر جیسے ایک میں نے آپ کو بتایا گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل رجسٹر دوسرا میں نے ذکر کر دیا پوری طرح بتایا نہیں انٹرپٹ ڈسکرپٹر ٹیبل رجسٹر اس کا فارمیشن بھی گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل رجسٹر کی طرح ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کافی سارے اور رجسٹر ہیں پروٹیکٹڈ موڈ میں کئی تو بہت پاورفل فیچرز ہیں اس کے اندر جو کہ مطلب انسان فیسینیٹ ہو جاتا ہے دیکھ کر کے اتنی پاور اس کو ملتی ہے جو سوئچنگ ہے نا اس کے لیے ایک control register C R C R جیسے اے ایکس ہے نا ای اے ایکس ہے اسی طریقے سے اب ایک نیا رجسٹر اور انٹروڈیوس ہوا ہمیں وہ ایک فیملی ہے رجسٹر کنٹرول رجسٹر کی اس میں جو کنٹرول رجسٹر زیرو ہے نا اس کی ایک بٹ ہے جس بٹ کو اگر ہم آن کریں تو پروٹیکٹڈ موڈ انیبل ہو جاتا ہے یہ کنٹرول رجسٹر بھی ریئل موڈ میں آپ کو اویلیبل ہوتے ہیں اگر میں اس کو لکھوں نا move C R zero comma E A X تو ای e ایکس میں جو کچھ بھی ہے وہ سی آر زیرو میں چلا جائے گا یہ ایکسیسیبل ہے وہاں پہ اب جہاں اس بٹ کو میں نے آن کیا ٹھیک ہے میں اس کے اگلے لمحے میں پروٹیکٹڈ موڈ کے اندر ہوں گا پہلی دو شرائط میں نے آپ کو بتا دی کہ آپ کے پاس ایک یعنی legal legal interrupt descriptor table ہو اور ایک لیگل جو ہے وہ گلوبل گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل ہو اور ایک لیگل انٹرپ ڈسکرپٹر ٹیبل ہو ٹھیک ہے نا اس کے بعد آپ جو یہ بٹ ہے پروٹیکٹڈ موڈ میں جانے والی اس بٹ کو آپ آن کرتے ہیں اب اس سے اگلے لمحے میں میں پروٹیکٹڈ موڈ میں ہوں لیکن ابھی تک ایک کام اور ابھی ہمیں کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے کہ یہ جو ہمارے ریئل موڈ کے اندر جو ہمارے سیگمنٹ رجسٹر تھے نا یہ اپنے حساب سے جو وہ چل رہے تھے ان کو ہمیں فلش آؤٹ کرنا ہے ٹھیک ہے نا ان کے اندر ہمیں اپنا سلیکٹر ڈالنا ہے ٹھیک ہے یعنی جو سلیکٹر کے میں نے بنایا ہوا ہے کہ یہ میرے کوڈ کا یہ 32 بٹ موڈ کا کوڈ یا پروٹیکٹڈ موڈ کا جو بھی میں نے کوڈ لکھا ہے یہ آگے کافی اس میں ایکسپلینیشن ہے کہ بتیس بٹ میں پھر سولہ بٹ میں بھی آپ پروٹیکٹڈ موڈ میں جا سکتے ہیں بتیس بٹ میں بھی آپ پروٹیکٹڈ موڈ میں جا سکتے ہیں دونوں چیزیں ہیں تو وہ جو سلیکٹر میں نے اس کا بنایا ہے اس سلیکٹر کو مجھے سی ایس رجسٹر کے اندر موو کرنا ہے اور سی ایس رجسٹر میں آپ کو پتا ہے جیسے میں نے آپ کو یعنی شروع میں بتایا تھا کہ اس کو آپ ڈائریکٹلی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے یا کال کریں گے یا ریٹ کریں گے ٹھیک ہے کوئی چیز سیدھی سی ایس کو لوڈ نہیں کرتی یا ریٹ کریں گے کال کریں گے جمپ کریں گے تب تو جو انٹل کا اسٹینڈرڈ طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ پروٹیکٹڈ موڈ کے اندر سوئچ ہو جاتا ہے تو ایک فار جمپ ٹھیک ہے فار جمپ فار جمپ میں آپ کو پتا ہے کہ سی ایس بھی لوڈ ہوگا اور آئی پی بھی لوڈ ہوگا یہاں پر سی ایس اور ای آئی پی دونوں لوڈ ہوں گے ایک فار جمپ آپ کو کرنی ہوتی ہے اپنے پروٹیکٹڈ موڈ کوڈ کے اندر اس فار جمپ کا کام کیا ہے اس فار جمپ کا کام یہ ہے جو بنیادی کام ہے اس کا وہ سی ایس رجسٹر لوڈ کرنا ہے سی ایس اب رجسٹر نہیں رہا وہ سوئچ آن ہونے کے بعد اب وہ سلیکٹر ہو گیا ٹھیک ہے نا اسے ہمیں نئے سے یعنی جو جو ہم نے اپنا سارا سیٹ اپ بنایا ہے کوڈ سیگمنٹ کا اس نئی ویلیو سے ہمیں لوڈ کرنا ہے اسے اور اس لوڈ کے لیے ضروری ہے کہ ہم کوئی اس طرح کی انسٹرکشن استعمال کریں جو ریکمینڈیڈ انسٹرکشن ہے وہ فار جمپ ہے فار جمپ کریں اپنے سلیکٹر ویلیو کے ساتھ جو سلیکٹر کے آپ اس میں لوڈ کرنا چاہتے ہیں یہ ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ میں آپ کو پروگرام میں بھی چونکہ کر کے دکھاؤں گا ابھی تو صرف ذرا تھوڑا سا زبانی میں بتا رہا ہوں ابھی ڈسکشن ہماری کافی چلنی ہے یہ چیزیں ہوں گی اب جو انٹری ہے اصل میں جو گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل کے اندر جو ایک انٹری یہ میں ڈال رہا ہوں یہ کیا کیا چیزیں ریپرزینٹ کر سکتی ہے کیا کیا چیزیں یہ ہولڈ کر سکتی ہے ٹھیک ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی بات میں آپ کو بتا دوں یہ جو انٹری ہے گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل کے اندر یہ کئی طرح کی ہوتی ہیں کوئی ایک ہی چیز نہیں اس کے اندر آتی اس کے اندر کئی طرح کی انٹریز آتی ہیں ان کو اگر میں فیملی وائز بانٹنا چاہوں نا تو سب سے پہلی بائیفرکیشن جو ہے وہ دو بائیفرکیشن بنتی ہیں ایک جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ سسٹم ڈسکرپٹر ہے ایک جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ یوزر ڈسکرپٹر ہے ٹھیک ہے نا یعنی سسٹم ڈسکرپٹر اور یوزر ڈسکرپٹر یہ دو قسمیں ہیں جو ہم بنا کر کے ڈسکرپٹر ٹیبل میں ڈالتے ہیں سسٹم ڈسکرپٹرز جو ہیں یہ ابھی فی الحال ہمارا موضوع نہیں رہیں گے یہ ان ڈیٹا اسٹرکچرز کو یا ان چیزوں کو پوائنٹ کرتے ہیں جن کا تعلق سسٹم کے ساتھ ہے جیسے لوکل ڈسکرپٹر ٹیبل ٹھیک ہے لوکل ڈسکرپٹر ٹیبل جو ہے وہ ایک سسٹم ڈسکرپٹر ہے میں نے آپ کو اس طریقے سے بتایا تھا کہ گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل رجسٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے انٹرپ ٹیبل رجسٹر ہوتا ہے لیکن لوکل ڈسکرپٹر ٹیبل رجسٹر نہیں ہوتا اس طریقے سے جس طرح کے جی ڈی ٹی آر ہوتا ہے جس طریقے سے کہ ایل ڈی ٹی آر ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ لوکل ڈسکرپٹر کا ٹیبل کا جو رجسٹر ہے وہ سولہ بٹ کا ہوتا ہے اور اسی طرح فنکشن کرتا ہے جس طریقے سے کہ سلیکٹر فنکشن کرتا ہے وہ ایک انٹری سلیکٹ کرتا ہے گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل میں اور اس انٹری کے پیچھے اصل میں پورا لوکل ڈسکرپٹر ٹیبل ہوتا ہے وہ کیا ہے اگر یہ بات سمجھ میں نہ آئے آپ کو جو میں نے ابھی کہی ہے تو بے شک آپ اسے بھول جائیں ٹھیک ہے اس کو آپ وہ یہ مثال تھی کہ سسٹم ڈسکرپٹر جو ہے وہ کس طریقے کا یعنی کن کس کس طرح کے ڈسکرپٹر جو ہیں وہ سسٹم ڈسکرپٹر ہو سکتے ہیں اس کے بعد جو یوزر ڈسکرپٹر ہے ان کے اندر بنیادی طور پہ بیسک فارمیشن میں دو ٹائپس ہوتی ہیں یا تو کوڈ ڈسکرپٹر ہوگا یا ڈیٹا ڈسکرپٹر ہوگا ٹھیک ہے نا کوڈ ڈسکرپٹر اور ڈیٹا ڈسکرپٹر کوڈ ڈسکرپٹر اور ڈیٹا ڈسکرپٹر میں فرق کیا ہے کوڈ ڈسکرپٹر ڈسکرپٹر اور ڈیٹا میں فرق یہ ہے کہ کوڈ ڈسکرپٹر اگر آپ نے بنایا اس کا ٹائپ کوڈ ہے تو صرف اسی جگہ سے آپ کوڈ فیچ کر سکتے ہیں اور کسی جگہ سے کوڈ فیچ نہیں کر سکتے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تو پیچھے جو آپ نے دیکھی ہیں چیزیں اس میں تو ہم لوگ بہت عیاشیاں کر رہے تھے ٹھیک ہے کہ اس میں لکھ بھی رہے تھے اس سے پڑھ بھی رہے تھے لیکن پروٹیکٹڈ موڈ کے اندر اگر آپ نے کوڈ ڈسکرپٹر بنایا تو کوڈ ڈسکرپٹر رائٹیبل نہیں ہوتا ایک چیز ٹھیک ہے نا رائٹیبل نہیں ہوتا اور دوسری چیز یہ کہ وہ ریڈیبل بھی نہیں ہو سکتا یعنی اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو ایسا بنا دیں کہ آپ اسے ریڈ بھی نہیں کر سکتے آپ صرف اسے ایگزیکیوٹ کر سکتے ٹھیک ہے نا یعنی اس حد تک پروٹیکشن میں اس کے اوپر ڈال سکتا ہوں کہ جو کوڈ میں نے لکھا ہے آپ اسے ایز سچ پڑھ نہیں سکتے صرف ایگزیکیوٹ کر سکتے ٹھیک ہے نا یہ ہے کوڈ کوڈ کا اگر میں نے ڈسکرپٹر بنایا ڈیٹا ڈسکرپٹر جو میں نے بنایا ہے ڈیٹا ڈسکرپٹر کے اندر میں یہ بتا یعنی اس کے اندر اگر سمپل اس میں دیکھوں تو دو حصے بن جاتے ہیں وہ دو حصے کیا ہیں ایک نارمل ڈیٹا ڈسکرپٹر آپ کا ٹھیک ہے نا اور دوسرے اسٹیک ٹائپ کا ڈیٹا ڈسکرپٹر ٹھیک ہے دونوں میں کچھ تھوڑا سا فرق ہے وہ جب ہم میں ذرا اور ڈیٹیل میں جاؤں گا تو وہ میں آپ کو بتا دوں گا تو اب یہ اگر میں اس کو ٹری کی طرح بنا لوں ٹھیک ہے نا تو ڈسکرپٹر ایک اینٹی اس کے دو دو دو طرح کی اس کے قسمیں ہائر لیول پہ پاسبل ہیں ایک سسٹم ڈسکرپٹر ایک یوزر ڈسکرپٹر اب سسٹم ڈسکرپٹر کو ادھر ذرا چھوڑ دیں اس ونگ کو چھوڑ دیں ٹھیک ہے تو یوزر ڈسکرپٹر کے دو ٹائپس ہماری میجر بن جاتی ہیں ایک کوڈ ڈسکرپٹر اور ایک ڈیٹا ڈسکرپٹر اور کوڈ ڈسکرپٹر تو چلیے جو ادھر بنا اس میں بھی کچھ ایک دو چیزیں ہیں جو کہ شاید میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا نام بتا دوں گا لیکن فی الحال چونکہ وہ اہم نہیں ہے اس لیے اس کی تفصیل نہیں بتاؤں گا ڈیٹا ڈسکرپٹر جو ہے وہ دو طرح کے ہو سکتے ہیں اسٹیک ٹائپ کے ڈسکرپٹر اور نارمل ڈیٹا ڈسکرپٹر تو اب یعنی ایک بگر پکچر کے ساتھ میں آپ کو مثال یعنی جو ہمارے ڈسکرپٹر ٹیبل کی ایک انٹری جو ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے اندر کیا کیا ہے پہلے ہم آپ کو دکھا دیں گے کہ کوڈ ٹائپ کی جو انٹری ہم بناتے ہیں ڈسکرپٹر کے اندر وہ کیسی ہوتی ہے پھر آپ کو دکھا دیں گے جو ڈیٹا ٹائپ کی ہم بناتے ہیں وہ کیسی ہوتی ہے یہ جو ایک انٹری ہوتی ہے نا ہمارے ڈسکرپٹر ٹیبل کے اندر یہ بیسیکلی شاید میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ سکسٹی فور بٹ آٹھ بائٹ کی ایک انٹری ہوتی ہے جو کہ ڈسکرپٹر ٹیبل کے اندر بنائی جاتی ہے ہر انٹری جو ڈسکرپٹر ٹیبل میں ہوگی وہ آٹھ بائٹ کی ہوگی اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوڈ ڈسکرپٹر جو ہے وہ یعنی اس طریقے سے بنایا جاتا ہے تھوڑا سا اس کو آپ کو ذرا تھوڑا سا ذہن کو یعنی سیدھا رکھنا پڑے گا کیونکہ اس کے اندر جو انٹریز ہوتی ہیں یہ بڑی الٹ پلٹ ہوتی جو ڈسکرپٹر کی پہلی سولہ بٹس ہیں ٹھیک ہے نا یہ بتاتی ہیں کہ یہ جو ڈسکرپٹر ہے اس کی لمٹ کیا ہے یعنی میکسیمم سائز کیا ہے لمٹ ٹھیک ہے یہ یہ چیز ہے یہاں پہ ایک نمبر ہوگا اس نمبر کی انٹرپریٹیشن ہے جو کہ آگے چل کر کے آپ کو پتا لگے گی پہلی سولہ بٹس جو ہیں یہ اس کی لمٹ بتاتی ہیں دوسری سولہ بٹ جو ہے وہ اس کی فزیکل میموری جو فزیکل بیس ہے اس اس کا بیس کی پہلی سولہ بٹس ہیں یعنی بٹس بیس کی بٹ زیرو سے لے کر کے پندرہ تک یہ جو ہیں یہ دوسری دو بائٹس ہیں یعنی پہلی دو بائٹس لمٹ کی اور دوسری دو بائٹس جو ہیں وہ بیس کی لوور دو بائٹس ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگلی ایک بائٹ جو ہے وہ بیس کی اپر یعنی جو بیس کی اب جو باقی بچ گئی ہیں بیس ٹوٹل بتیس بٹ کا ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے اندر دو بائٹس یہاں پر ہیں اس کے ساتھ تیسری بائٹ جو ہے وہ یعنی یہ جو ہماری پانچویں بائٹ بنتی ہے اصل میں اگر کاؤنٹ کرنا شروع کریں زیرو ون ٹو اور تھری یہ تو آ گئی لمٹ اور بیس اور فور جو ہے وہ بیس کی بقیہ آٹھ بٹے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہاں تک آ کر کے بیس کی چوبیس بٹیں بنتی ہیں اس کے بعد جو اگلی بائٹ ہے اس میں مختلف بٹوں کے مختلف معنی ہیں سب سے پہلی جو اگلی بائٹ اگلی بائٹ کے اندر جو سب سے پہلی بٹ ہے ٹھیک ہے وہ بتاتی ہے کہ یہ ایکسسڈ ایکسسڈ کی بٹ اسے کہتے ہیں جب بھی کسی سیگمنٹ کو آپ ایکسس کریں گے تو اس آٹومیٹکلی یہ سسٹم کا ایک پروسیس ہے کہ وہ اس بٹ کو ون کر دے گا نارملی جب ہم اسے لوڈ کرتے ہیں تو یہ زیرو ہم کر دیتے ہیں جیسے ہی سسٹم میں سے کوئی ریڈ رائٹ ایکسس کسی طرح کی بھی ایکسس اس ڈسکرپٹر کو ہوگی تو یہ والی بٹ جو ہے یہ ون ہو جائے گی اس کے بعد اگلی بٹ جو ہے یہ اسے ہم اے بٹ کہتے ہیں ایکسس بٹ اس کے بعد اگلی جو ہے آر وہ بتاتی ہے کہ یہ ریڈیبل ہے یا نہیں یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوڈ ٹائپ کا جو ڈسکرپٹر ہوتا ہے اس کو میں اس کی ریڈ پروہیبٹ بھی کر سکتا ہوں اسے میں یعنی دیکھ نہیں سکتا پھر صرف وہ ایگزیکٹیبل رہ جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے آگے جو بٹ ہے اسے ہم سی کہتے ہیں یہ اس کا نام اس کا نام کنفارمنگ کنفارمنگ سیگمنٹ ہے کوڈ کا سیگمنٹ کنفارمنگ ہے اس کے معنی کیا ہے یہ میں آپ کو نہ ابھی بتاؤں گا نہ میں بعد میں بتاؤں گا یہ ذرا خاصا کمپلیکس ہے نارملی جو ہم کریں گے وہ ہم کنفارمنگ سیگمنٹ سے استعمال نہیں کریں گے اس کے آگے دو بیٹے ہیں ایکس اور ایس ٹھیک ہے ایکس جو ہے وہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ یہ ایگزیکیوٹیبل ہے اور یہی بیسیکلی یہ وہ بٹ ہے جو کہ اصل میں کوڈ سیگمنٹ کوڈ ڈسکرپٹر کو انڈیکیٹ کرتی ہے اگر یہ بٹ ون ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوڈ کا ہے اور اس کے آگے ایک ہے سسٹم کا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ایک یوزر ٹائپ کا ڈسکرپٹر ہوتا ہے اور ایک سسٹم ٹائپ کا ڈسکرپٹر ہوتا ہے تو اگر ایگزیکٹبل ون ہو اور ایس بٹ ون ہو یہ دونوں بٹس ون ہو تو یہ یوزر ٹائپ کا ایگزیکٹل سیگمنٹ ہے جس کا مطلب سمپل ہے کہ یہ کوڈ سیگمنٹ ہے ٹھیک ہے اس کے آگے دو بٹس ہیں یہ کہلاتی ہیں ڈسکرپٹر پرویلیج لیول وہ جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا معزز اور یعنی گھٹیا معزز اور معزز تر اور معزز ترین ٹھیک ہے یہ ان دو چیزوں سے ان دو بٹوں سے یہاں پر یہ ڈیفائن ہوتا ہے کہ یہ جو ڈسکرپٹر میں نے بنایا ہے اس ڈسکرپٹر کا پرولیج لیول کیا ہے لوور پریویلیج لیول ہے ہائر پریویلیج لیول ہے اگر یہ ہائر لیول ہوگا تو اس ڈسکرپٹر کو ایکسس نہیں کیا جا سکتا لوئر سے ایکسس نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے تو یہ ان دو بٹوں کے اندر ہوتا ہے اس کے بعد پی کی بٹ ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈسکرپٹر پریزنٹ ہے یا نہیں پریزنٹ اس اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ اس کی تفصیل خاصی لمبی ہے کہ کیوں یہ بٹ موجود ہے ٹھیک ہے یعنی اگر یہ بٹ پی کی بٹ جو ہے وہ اگر ون ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈسکرپٹر پرزینٹ ہے اور اگر زیرو ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ڈسکرپٹر فزیکلی پرزینٹ نہیں ہے ٹھیک ہے لاجیکلی تو پرزینٹ ہے فزیکلی پرزینٹ نہیں ہے یہ ذرا کمپلیکس چیز ہوگی اگر سمجھ میں نہ آئے تو اس کو بھی آپ بھول جائیں ٹھیک ہے یہ جب وقت آئے گا تو آپ اس چیز کو سمجھ لیں گے یہ آپریٹنگ سسٹم کے اندر آپ کو پتا لگے گا کہ اس کے کیا معنی ہے اور یہ کہاں استعمال ہوتا ہے اس کے بعد اگلی یعنی جو چار بٹے ہیں یہ جیسے آپ نے لمٹ کی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیچے سولہ بٹے یہ ہیں اور چار بٹے لمٹ کی یہاں پر ہیں یہ ذرا کٹا پھٹا سا یعنی یہ اس کے اندر ہے کچھ ٹیکنیکل مجبوریاں انٹل والوں کی تھیں جن کی وجہ سے انہیں اس طرح سلائس کر کے مختلف جگہوں پر رکھا گیا ہے چار بٹے لمٹ کی اب سولہ بٹیں وہ اور چار یہ ملا کے ٹوٹل بیس بٹ کا یہ لمٹ کا آپ کا وہ ہوتا ہے لمٹ نمبر جو ہے یہ اس کے اصل میں کیا معنی بنیں گے وہ ذرا سا آگے جائیں گے تو پتہ لگ جائے گا یعنی یہ میں نے آپ کو بتا دی بیٹے اس کے آگے چار بٹس جو ہیں وہ لمٹ کی بٹس ہیں ٹھیک ہے نا یہ لمٹ کی ہائیسٹ چار بٹس بٹ سولہ سے لے کے بٹ انیس تک یہاں پر ہوتی ہیں اس کے بعد جو بٹ ہے وہ اویلیبل کی بٹ ہے ٹھیک ہے یہ اویلیبل ہے اصل میں اس کا یوں سمجھیے کہ یہ ایک بٹ ہے جو کہ آپ کو دی گئی ہے آپ اس کو اگر کوئی اپنے ذاتی استعمال میں لانا چاہیں تو آپ اس بٹ کو استعمال کر سکتے ہیں ڈسکرپٹر کے اندر اس کے بعد جو بٹ ہے وہ بٹ نمبر جو ہے وہ آپ کا ریزروڈ ہے اٹ مسٹ بی زیرو یہ انٹل کے ساتھ نے ڈسکرپٹر کے اندر اس بٹ کو ریزرو کیا ہوا ہے اس کو زیرو ہونا چاہیے اس کے بعد ایک بٹ ہے جسے ہم ڈی بٹ کہتے ہیں ابھی جلدی جلدی جب میں آپ کو ایکسپلینیشن دے رہا تھا تو میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ ہم سولہ بٹ کا بھی سیگمنٹ بنا سکتے ہیں اور بتیس بٹ کا بھی سیگمنٹ بنا سکتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں default operand size default operand size کا مطلب یہ ہے کہ آپ پروٹیکٹڈ موڈ میں رہتے ہوئے ڈیفالٹ پر A X B X C X استعمال کرنا چاہتے ہیں یا ڈیفالٹ پر آپ E A X E B X اور ای سی ایکس استعمال کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اس بٹ کو زیرو کر دیں گے تو آپ کے default register A X B X C X ہوں گے اور اگر آپ اس بٹ کو ون کر دیں گے تو آپ کے default register E A X E B X اور ای سی ایکس یعنی اس طریقے سے ایکسٹینڈیڈ رجسٹر ہوں گے اس کے آگے ایک بٹ ہے یہ ذرا بٹ تھوڑی سی ایکسپلینیشن مانگتی ہے اسے ہم کہتے ہیں گرینولیرٹی گرینولیرٹی کا کیا مقصد ہے گرینولیرٹی اصل میں جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ لمٹ کا نمبر ہوتا ہے میں نے آپ کو یہ نہیں کہا تھا کہ یہ اتنے بائٹ ہوتے ہیں نہیں اصل میں لمٹ میں یہ جو نمبر پڑا ہوا ہے اس نمبر کے معنی گرینولیرٹی بٹ سے ڈیفائن ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں اس کی دو گرینولیرٹیز ہوتی ہیں ایک بائٹ گرینولر اور ایک ہم اسے کہتے ہیں پیج گرینولر ٹھیک ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نمبر دیا گیا ہے یہ نمبر آف بائٹس ہیں یا یہ نمبر آف پیجز ہیں ٹھیک ہے اگر میں اس بٹ کو زیرو کر دوں جی بٹ کو زیرو کر دوں تو لمٹ میں جو نمبر دیا گیا ہے وہ نمبر آف بائٹس ہیں اور اگر میں جی بٹ کو ون کر دوں تو لمٹ میں جو نمبر دیا گیا ہے وہ نمبر آف پیجز ہیں پیجنگ وغیرہ ابھی میں نے چونکہ ڈسکس نہیں کی اس کے اندر پیج ایک یونٹ بن جاتا ہے پروٹیکٹڈ موڈ میں ٹھیک ہے اور اس کا سائز چار کل چار کلو بائٹ ہوتا ہے تو اگر یعنی ٹوینٹی بٹس اگر آپ نے لمٹ میں رکھے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ون میگ تک آپ اس میں میکسیمم جا سکتے ہیں اور اگر آپ کی گرینولیرٹی پیج کی ہے تو آپ کی لمٹ کیا بن گئی چار جیگا بائٹ جو کہ میکسیمم ایڈریسیبلٹی ہے اس سسٹم کی تو گرینولیرٹی کی بٹ یہ بتاتی ہے کہ جو لمٹ میں آپ نے نمبر ڈالا ہے اس نمبر کو سسٹم کیسے انٹرپریٹ کرے گا اس نمبر کو بائٹ کے پوائنٹ آف ویو سے انٹرپریٹ کرے گا یا پیج کے پوائنٹ آف ویو سے ٹھیک ہے نا یعنی یہ بالکل مثال کے طور پہ ایسے ہی ہے کہ اگر میں کہوں تین تو تین کے کوئی معنی نہیں تین انچ اور تین گز میں بہت فرق ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تین جو ہے یہ انچ ہے یا گز ہے ٹھیک ہے نا اگر یہ زیرو ہو تو سمجھو کہ انچ ہے ٹھیک ہے اور اگر یہ ون ہے تو سمجھو کہ گز ہے ٹھیک ہے نا زیرو ہو تو سمجھو کہ بائٹ ہے اور اگر ون ہو تو سمجھو کہ یہ پی, یعنی پیج گرینولر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آگے جو تمام بٹس ہیں آٹھ بٹیں یہاں پر آگے اور آئیں گی وہ بیس کی بکیا آٹھ بٹیں ہیں تو ٹوٹل اب بیس کی اگر کاؤنٹ کی جائیں تو ٹوٹل بیس کی بتیس بٹیں ہو گئی لمٹ کی بیس بٹیں ہو گئی اور باقی کچھ آپ کے سامنے فلیگز آ گئے یہ ہمارا جو ہے یہ ڈیٹا ٹائپ کا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کوڈ اور ڈیٹا یہ ڈیٹا ٹائپ کا ڈسکرپٹر ہے ٹھیک ہے اس میں جو بیس اور لمٹ یہ دونوں بالکل اسی طریقے سے آئیں گے جس طریقے سے آپ کے کوڈ سیگمنٹ کے اندر آپ نے دیکھیں کوڈ ڈسکرپٹر کے اندر آپ نے دیکھیں لہذا ان کو میں ابھی ایکسپلین نہیں کرتا جو مطلب تبدیل ہوتے ہیں وہ کچھ بٹوں کے جا کر کے یہاں پہ تبدیل ہوتے ہیں ایکسڈ کی بٹ جو ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ویسے ہی ہے جیسے کہ یہ پچھلے ڈسکرپٹر کے اندر تھی اس کے بعد جو آپ نے جو پہلے آپ نے دیکھا تھا جس کو میں نے کہا تھا کہ یہ ریڈیبل ہے یا نہیں اب یہاں پر یہ جو ہے یہ رائٹیبل ہے یا نہیں یعنی اس بٹ کی وجہ سے میں ریڈ اونلی ڈیٹا سیگمنٹ بنا سکتا ہوں اگر میں اس بٹ کو زیرو کر دوں تو اب اس سیگمنٹ کے اندر آپ لکھ نہیں سکتے آپ اس سے پڑھ تو سکتے ہیں لیکن آپ اس میں لکھ نہیں سکتے تو یہ ہے جو کہ آپ کے لیے ایک ریڈ اونلی ڈیٹا سیگمنٹ بھی بنا کر کے آپ کو دے سکتا ہے اس کے بعد جو بٹ ہے نا ای e، یہ ای e کی بٹ ایسی ہے جس یہ اس کو کہتے ہیں ایکسپینشن ڈائریکشن یہ کمپلیکس چیز ہے یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ بنیادی طور پہ ڈیٹا کے لیے استعمال ہونا ہے یا اسٹیک کے لیے استعمال ہونا ہے یہ کوئی شرط نہیں ہے ویسے لیکن یہ ایکسپینڈ اپ کرنا ہے لمٹ سے میکسیمم سائز سے منیمم سائز کی طرف لمٹ پوائنٹ کر رہی ہے یا منیمم سے میکسیمم کی طرف لمٹ پوائنٹ کر رہی ہے لمٹ کی انٹرپریٹیشن کو یہ چیز تبدیل کر دیتی ہے ٹھیک ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں ایکسپینڈ ڈاؤن آگے جو دو بٹیں جو کہ ہم نے پیچھے بھی دیکھی تھی ایکس اور ایس ٹھیک ہے ان کی یہ فارمیشن ہونا ضروری ہے کہ ایکس زیرو ہو جو کہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ ایگزیکبل نہیں ہے اس کا ایگزیکٹبل نہ ہونا اور اس کا یوزر ٹائپ uh, کا ڈسکرپٹر ہونا یہ بنیادی طور پہ کوالیفائی کرتا ہے اس چیز پر کہ یہ ڈیٹا ڈسکرپٹر ہے ٹھیک ہے یعنی یہ ایگزیکٹبل نہیں ہے اور یہ سسٹم ڈسکرپٹر بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈیٹا ڈسکرپٹر ہے اس کے آگے پھر ڈی پی ایل ہے وہی ڈسکرپٹر لیول کہ اس کو کون کون سے لیول سے اس پرٹیکولر ڈسکرپٹر کو ایکسس کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ دو بٹس ہیں جن کے ذریعے ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں جو رنگز بتاتی ہیں رنگ زیرو رنگ ون رنگ ٹو اور رنگ تھری ٹھیک ہے یہ دو بٹس ہیں یہی دو بٹوں کے مانی جو ہیں وہ یہ رنگز بناتے ہیں اس کے بعد پی وہی پریزنٹ بٹ ہے اس کو ہم اسکپ کر کے چلے جاتے ہیں اویلیبل اپنی جگہ پر ہے اس کے بعد جو ریزرو بٹ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے اس کے بعد جو بٹ ہے وہ اسے ہم کہتے ہیں بی بی کا مطلب اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ اسٹیک پوائنٹر جو آپ استعمال کر رہے ہیں اس میں آپ دونوں استعمال کر سکتے ہیں ای ایس پی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ایس پی بھی استعمال کر سکتے ہیں یعنی آپ چاہیں تو چار جگا بائٹ اسٹیک کا سائز بھی رکھ سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو چونسٹھ کے بھی اسٹیک کا سائز رکھ سکتے ہیں ایس پی استعمال ہوگا اسٹیک کے لیے یا ای ایس پی استعمال ہوگا یہ بی بٹ سے فیصلہ ہوگا اگر یہ بٹ زیرو ہے تو ایس پی استعمال ہوگا اور اگر یہ بٹ ون ہے تو ای ایس پی استعمال ہوگا ٹھیک ہے نا یہ بی کی بٹ کری گرینولیرٹی کی بٹ بالکل اسی طرح کام کرتی ہے جس طرح یعنی لمٹ کی انٹرپریٹیشن کو پیج گرینولر بناتی ہے یا بائٹ گرینولر بناتی ہے یعنی لمٹ میں جو نمبر پڑا ہوا اس کا اصل میں یونٹ ڈیسائیڈ کر دیتی ہے کہ اس کا یونٹ جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ انچ ہے یا گز ہے ٹھیک ہے نا تو وہ بتا دیتی ہے کہ یہ انچ ہے یا گز ہے ٹھیک ہے اس کے آگے اسی طریقے سے بیس کے جو ہمارے بقیہ آٹھ بٹیں بچ جاتی ہیں بیس کی وہ وہاں پر ہوتی ہیں یہ آپ نے دیکھا میرا خیال ہے آپ کو کچھ چکر وکر آ رہے ہوں گے اس کو دیکھ کر کے کیونکہ اس میں چیزیں جو ہیں وہ بہت کٹ کٹ کے ادھر ادھر پڑی ہوئی ہیں آ, لیکن بہرحال اب ایسے ہی ہے اس کو کیا کیا جائے ہم اور آپ تو اس کو تبدیل کر نہیں سکتے حالانکہ شرافت سے بھی اس کو رکھا جا سکتا تھا اکٹھا اکٹھا لیکن کچھ مجبوریاں ہیں ٹیکنیکل جن کی وجہ سے کہ یہ اس طریقے سے کاٹ کاٹ کے سلائس کر کر کے مختلف جگہوں پہ لمٹ بیس اور یہ وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ رکھی گئیں ایک جو چیز تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایکسپلین کر دینا چاہیے بلکہ دو چیزیں جن کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کر دینا چاہیے ایک جو گرینولیرٹی ہے ٹھیک ہے گرینولیرٹی گرینز ہم کہتے ہیں نا اب روڑا جو ہے ایک ایک چیز ہوتی ہے روڑا آپ روڑے دیکھیں موٹے موٹے اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں اور ایک چیز ہوتی ہے ریت ان دونوں میں فرق کیا ہے ان میں فرق ان کی گرینولیرٹی کا ہے کہ ان کے ذرے کتنے باریک ہیں ٹھیک ہے نا اگر آپ دس روڑے رکھے ہوں آپ اور دس آپ نے دانے ریت کے رکھے ہوں تو نمبر تو دس ہی ہے ٹھیک ہے نا اگر میں کہوں دس تو اس کا اس کے کوئی معنی نہیں ہے جب تک میں یہ نہ بتاؤں کہ یہ دس روڑے ہیں یا یہ دس ریت کے ذرے ہیں ٹھیک ہے نا تو جو لمٹ کے اندر نمبر پڑا ہوا تھا یہ ویسے ہی تھا جیسے کہ میں نے یہ دس کہا ہے ٹھیک ہے اور جو گرینولیرٹی کی بٹ تھی وہ بتا رہی تھی کہ یہ دس جو میں نے کہا ہے یہ روڑے ہیں یا یہ ریت کے ذرے ہیں اگر یہ ریت کے ذرے ہیں تو یہ بائٹ گرینولر ہے اور اگر یہ روڑے ہیں موٹے موٹے تو یہ پیج گرینولر ہے یہ ایک یونٹ ہے پیج کا جو کہ ابھی تک میں نے ابھی آپ سے ذکر نہیں کیا تھا کہ 386 کی میموری جو مینجمنٹ ہے اور میموری کی جو ریپرزینٹیشن ہے اس میں ایک خاص تکنیک استعمال ہوتی ہے جس کو پیجنگ کہتے ہیں وہ کیا ہے چونکہ وہ خاصی کمپلیکس ہے اور اس اسٹیج پہ آپ کو میں نہیں سمجھتا کہ وہ سمجھ آ سکے گی اس لیے اس کو میں ڈراپ کر دیتا ہوں وہ ایک طرح سے یونٹ آف ایلوکیشن ہے ٹھیک ہے اور وہ فور کے چار کے اس کا سائز ہے ایک پیج اگر میں کہ ایک پیج کا مطلب ہے چار کے دو پیج کا مطلب ہے آٹھ کے تو یہ بتا رہا ہے کہ جو میموری آپ نے اس کو دی ہے یہ موٹے موٹے اگر آپ کو بہت زیادہ کیونکہ اگر آپ نے چیز دیکھی ہو اس کو دیکھا ہو تو لمٹ کی ٹوٹل سائز جو ہے وہ ٹوینٹی بٹس ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ پروٹیکٹڈ موڈ میں بھی اگر میں بائٹ گرینولر کوئی سیگمنٹ بناؤں بائٹ گرینولر ہو تو اس کا maximum size one megabyte ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ جو ہم چار جیگا بائٹ کا شور مچا رہے تھے ابھی پچھلے لیکچر میں وہ کیسے ہوگا وہ یہ گرینولرٹی بٹ سے ہوگا کہ اگر آپ اسے پیج گرینولر کر دیں ون میگ تو نمبر ہے ٹھیک ہے نا یہ نہیں پتا کہ یہ ون میگ بائٹ ہے ون میگ پیج ہے ٹھیک ہے اگر یہ ون میگ پیج ہو اور ایک پیج چار کے کا ہو تو ون میگ کو چار کے سے ضرب دیں تو چار جیگا بائٹ بن جاتے ہیں تو ایک سیگمنٹ پورا اگر پیج گرینولر میکسیمم لمٹ دے دی جائے تو فور جیگا بائٹ تک اس کی مار ہے ٹھیک ہے زیرو سے four gigabyte maximum addressing جو اس کی ہے کیپیبلٹی ایک سیگمنٹ ہی اس کی پوری کیپیبلٹیز کو کور کر سکتا ہے ٹھیک نا ایک تو یہ وجہ ہے اس کو بائٹ گرینولر اور پیج گرینولر بنانے کا کیونکہ آپ کے پاس لمٹ کی بیس بٹیں تھیں اب اس بیس بٹوں کے اندر اندر آپ یہ بھی چاہتے تھے کہ آپ اس کو اگر آپ کو لمٹ کی یہ بیس بٹیں یعنی اگر آپ یہ گرینولیرٹی بیچ میں نہ ڈالتے تو لمٹ کے لیے پھر آپ کو بتیس بٹیں چاہیے ہوتی اگر آپ کو پورا پیج یعنی پوری پوری جو لینئر میموری ہے اس کو ایکسس کرنا ہوتا ایک چیز تو یہ ہو گئی دوسری جو چیز ہے وہ ہے ڈیفالٹ آپرینٹ سائز وہ میں نے کہا تھا تھوڑا کنفیوژن میرے تجربے میں ہے کہ لوگوں کو ہوتا ہے ان دونوں جگہوں پہ گرینولیرٹی پر بھی اور یہ ڈیفالٹ آپرینٹ سائز پر بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پروٹیکٹڈ موڈ میں بھی آپ اے ایکس استعمال کر سکتے ہیں اور ای اے ایکس استعمال کر سکتے ہیں اصل جو تھوڑا سا مطلب یعنی اس کے اندر مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوڈ دونوں صورتوں میں ایک رہتا ہے اس کا ڈیفالٹ آپ نے نارمل یعنی نارمل کیس کے اندر آپ نے ایکس اے ایکس استعمال کرنا ہے یا ای ایکس استعمال کرنا ان دونوں میں سے آپ کون سا استعمال کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ بتایا جاتا ہے اس کے اوپر ایک آپرینٹ سائز پریفکس ایک پریفکس لگتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ریپ پریفکس ٹھیک ہے میں نے آپ کو لاک پریفکس کا بتایا تھا میں نے آپ کو اور ایک دو پریفکس بتائے تھے جو ریئل موڈ کے سیگمنٹ اوور رائٹ تھا اسی طریقے سے ایک آپرینٹ سائز پریفکس ہوتا ہے اگر آپ نے ڈیفالٹ بتا دیا کہ آپ ڈیفالٹ 32 ٹو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اسمبلر ای اے ایکس جو ہے ٹھیک ہے نا جہاں جہاں آپ نے ای اے ایکس لگایا ہوگا تو یہ اسمبلر کے لیے ہے کیونکہ اس نے کوڈ جنریٹ کرنا ہے جہاں جہاں آپ نے ای اے ایکس لگایا ہوگا وہاں وہاں وہ آپ کا ڈیفالٹ استعمال کرے گا اس پہ کوئی پریفکس نہیں ڈالے گا ٹھیک ہے لیکن جہاں ای e ایکس استعمال کرتے بیچ میں آپ نے اے ایکس استعمال کر لیا تو اب یہاں پر اسے بتانا ہے سسٹم کو بتانا ہے کہ بھائی یہاں پر جو ہے نا مقصد ذرا مختلف ہو گیا ہے یہاں پہ اے ایکس ہے ای e ایکس نہیں تو اس پہ وہ ایک آپرینٹ سائز پریفکس ڈال دیتا ہے تاکہ سسٹم کو بتائے پروسیسر کو بتا سکے کہ اس پرٹیکولر انسٹرکشن کے لیے اے ایکس استعمال کرو ٹھیک ہے نا یہ ہے ڈیفالٹ آپرینٹ سائز پریفکس کا مطلب یعنی اگر ڈیفالٹ آپرینٹ سائز پریفکس 32 ہے تو اے ایکس یعنی جو آپ کوڈ ہے اس کا مطلب ہوگا ای اے ایکس ہر جگہ پہ جہاں اے ایکس آئے گا وہاں پر آپ کا سیگمنٹ اوور رائٹ یعنی آپرینٹ اوور رائٹ پریفکس جو ہے وہ لگے گا آپرینٹ سائز پریفکس جو ہے وہ لگ جائے گا اور اگر آپ کا ڈیفالٹ 16 بٹ کا ہے تو نارملی ایکس ایکس ایکس جائے گا جہاں آپ نے اس کے بیچ میں ای e ایکس استعمال کیا تو اس کے اوپر وہی آپرینٹ سائز پریفکس جو ہے وہ اس کے اوپر لگ جائے گا تو اس وجہ سے یعنی چونکہ مکس کوڈ جو ہے آپ بنا سکتے ہیں پروٹیکٹڈ موڈ میں آپ سولہ بٹ کا کوڈ لکھیں بتیس بٹ کا کوڈ لکھیں آپ سولہ بٹ کا سیگمنٹ بنا لیں یا بتیس بٹ کا سیگمنٹ بنا لیں ٹھیک ہے دونوں کام آپ کر سکتے ہیں اس کے اندر اگر پلین ہو نا آپ سیگمنٹ رجسٹر کے ساتھ زیادہ کھیل کود نہ کر رہے ہوں تو آپ اپنا ریئل موڈ کا کوڈ ہی اٹھا کر کے اس کو پروٹیکٹڈ موڈ میں چلا سکتے ہیں یعنی اس حساب سے اگر ڈیفالٹ آپ کی بٹ جو ہے پراپر طریقے سے آپ کو پتا ہو کہ کیسے سیٹ کرنی تو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ ذرا دھیان رکھنے والی ہیں آپ کے ذہن سے یہ چیز گزر جائے تو یہ کافی ہے باقی جہاں تک اس چیز کو پوری طریقے سے سمجھنے کا تعلق ہے تو یہ آپ جب ہی سمجھیں گے جب آپ اسے خاصا کر کے دیکھ چکے ہوں گے ایک یہ چیز ہے دوسری یہ کہ اس کو آپ ذرا آسان نہیں سمجھیے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ پروٹیکٹڈ موڈ میں جب ہم جائیں گے تو ہمارے پاس کوئی ڈبگر نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا ہمیں تقریباً اپنے کوڈ کو سونگنا ہوگا ہماری ناک تیز ہونی چاہیے تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ اگر گڑبڑ ہو گئی تو کس جگہ پہ ہوگی یہ ڈبگر ہمیں نہیں لے کر کے جا سکتا وہاں پر ٹھیک ہے کیونکہ اس کے اندر جو ایک آپریشن ہم کر رہے ہیں نا یہ سوئچنگ کا کہ گلوبل یعنی اس سے پروٹیکٹڈ موڈ میں لے کے جا رہے ہیں تو ریئل موڈ کا ڈبگر ہے جب ہم موڈ سوئچ کر دیں اور اسے پروٹیکٹڈ موڈ میں لے جائیں تو وہ فیل ہو جاتا ہے وہ ہمارا ساتھ نہیں دے گا اس جگہ یہ چیزیں تو ہو گئی ذرا تھوڑی سی ڈسکرپٹر کے ساتھ ڈسکرپٹر کی فارمیشن کس طریقے سے اب ذرا آ جائیں کہ ڈسکرپٹر ٹیبل کی فارمیشن کس طریقے سے اس کے اندر میں نے بتا دیا کہ اس کا اسٹارٹ جو ہے وہ تو ہم ڈسکرپٹر ٹیبل رجسٹر میں ڈال دیتے ہیں اس کی فارمیشن اس طرح ہوتی ہے کہ مطلب فارمیشن میں کوئی ایسی کوئی سخت بات نہیں ہے ایک خاص بات ہے کہ اس کا پہلا ڈسکرپٹر ٹھیک ہے جو ٹیبل کا پہلا ڈسکرپٹر ہو یہ آل زیروز ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں نل ڈسکرپٹر پہلا ڈسکرپٹر نل ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ اس میں کچھ نہیں ڈال سکتے یہ نل ڈسکرپٹر کہلاتا ہے پہلا ڈسکرپٹر جو ہوتا ہے ٹیبل کا وہ نل ڈسکرپٹر ہے دوسرا پھر اب آپ اپنی مرضی سے جیسا جو آپ کوڈ بنانا چاہیں ڈیٹا بنانا چاہیں اسٹیک بنانا چاہیں سسٹم بنانا چاہیں جو آپ بنانا چاہیں اس کے بعد آپ بنائیں لیکن پہلا ڈسکرپٹر آپ کو نل ڈسکرپٹر دینا پڑتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ جس طریقے کا ڈسکرپٹر آگے آنورڈ بنانا چاہیں تو ٹیبل میں آٹھ آٹھ بائٹ کی انٹریز ہوتی ہیں پہلے آٹھ بائٹ زیرو ہوں گے وہ نل ڈسکرپٹر ہے دوسرے آٹھ بائٹ جو ہیں ان کے اندر آپ وہ اپنی پوری کیلکولیشن کر کے کہاں پر آپ اپنا سیگمنٹ بنانا چاہتے ہیں اسے کہاں رکھنا چاہتے ہیں اس کی کیا خاصیتیں ہیں وہ ایگزیکیوٹیبل ہے نہیں ہے ریڈیبل ہے نہیں ہے یہ تمام چیزیں بنا کر کے اس کے بعد اگلے ڈسکرپٹر میں آپ رکھتے ہیں پھر اس کے بعد اگلے ڈسکرپٹر میں اپنی مرضی کے ساتھ تو یہ ایک ارے اس طرح ہے کہ جس ارے کا پہلا element has to be it is must that it is a null descriptor اور نل ڈسکرپٹر جو ہے یہ ایک خاص ڈسکرپٹر اس طریقے سے ہے کہ آپ نل ڈسکرپٹر لوڈ کر سکتے ہیں سیگمنٹ سلیکٹر کے اندر آپ نل ڈسکرپٹر لوڈ کر سکتے ہیں کوئی ایرر نہیں آئے گی جب آپ اسے لوڈ کریں گے لیکن جیسے ہی آپ اسے ایکسس کرنے کی کوشش کریں گے اس ڈسکرپٹ اس سلیکٹر کے تھرو جب آپ ایکسس کریں گے جس کے اندر کے نل پڑا ہوا ہے زیرو پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس وقت آپ کو روکے گا سسٹم اس وقت ایکسپشن آئے گی وہ آپ کو روک لے گی یہ خاصا کمپلیکس ہے خاصی چیزیں ذاتی طور پہ اگر آپ اس کو ڈیپتھ میں سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو خود اپنے لیول کے اوپر خاصی ایفرٹ کرنی پڑے گی اس کے ریفرنسز میں کافی چیزیں موجود ہوں گی آپ کو جو ملیں گی انشاءاللہ جو کہ اس کی مزید ایکسپلینیشن آپ کو دے دیں گی ٹھیک ہے فی الحال ہم اتنا ہی کر رہے ہیں جتنے کی ہمیں ضرورت ہے اب کافی چیزیں ہم ایکسپلین کر چکے ہیں دو چیزیں ابھی رہتی ہیں ایک تو کہ جو انٹرپٹ ڈسکرپٹر ہے اس کا ایک خاص فارمیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ کیا فارمیٹ ہے جب انٹرپٹ ڈسکرپٹ ٹیبل ہم بنائیں گے تو اس کے اندر انٹریز جو ہیں وہ ہم کس طریقے سے رکھیں گے اور دوسرا یہ کہ جو سلیکٹر خود ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اندر کچھ چیزیں تو کچھ تو ایک نمبر ہوتا ہے جو کہ ٹیبل میں سے سلیکٹ کر رہا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں دو ہیں سادہ سی چیزیں ہیں تو ابھی میں آپ کو پہلے ذرا انٹرپٹ ڈسکرپٹر کی جو فارمیشن ہے وہ دکھا دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جو سلیکٹر ہے اس کی جو سولہ بیٹے ہیں ان کی کیا انٹرپریٹیشن یہ انٹرپٹ گیٹ ڈسکرپٹر جو ہے یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ ٹائپ ہے جو کہ ہم استعمال کریں گے اس کے اندر کئی ٹائپس آپ کو ملیں گے اگر آپ ریفرنس کے اندر دیکھیں گے تو کئی ٹائپس ملیں گی اور ہر ٹائپ کے مطابق کچھ بٹس کی انٹرپریٹیشن جو ہیں وہ آگے پیچھے ہوں گی لیکن فی الحال جو ہمارے لیے انٹرسٹ کا ڈسکرپٹر ہے وہ اس وقت آپ کے سامنے ہے بیسیکلی اس کی فارمیشن جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے یعنی بٹ زیرو سے لے کر کے ففٹین تک یہ اب اب ہم نے اس کو کہا ہے یہ آف سیٹ ہے یہ آف سیٹ کس چیز کا ہے آف سیٹ ہے یہ انٹرپٹ سروس روٹین کا ٹھیک ہے نا جیسے ہم وہاں پہ سیگمنٹ اور آف سیٹ ڈالتے تھے یہاں پر بھی ہم تقریباً اسی طرح کی چیز ڈال رہے ہیں سیگمنٹ اور آف سیٹ ٹھیک ہے نا لیکن اب یہاں پر سیگمنٹ جو ہے وہ اب سیگمنٹ نہیں رہا سلیکٹر ہو گیا ٹھیک ہے تو پہلی سولہ بٹیں جو ہیں وہ آف سیٹ کی لوئر سکسٹین بٹس ہیں اس کے بعد دوسری سولہ بٹس جو ہیں وہ سی ایس سلیکٹر ہے یعنی وہ ویلیو کے جو سلیکٹر سی ایس کے اندر جانی ہے اس کے آگے آٹھ بٹیں جو ہیں وہ ریزرو ہیں اس کے آگے جو بٹس ہیں ان میں ایک یہ نمبر پڑا ہوگا ٹائپ اسے ہم کہتے ہیں ٹائپ ای ٹھیک ہے یہ جو نمبر ہے ٹائپ ای یہ ٹائپ ہے eight zero three eighty six کا انٹرپٹ گیٹ ٹھیک ہے اس کے بعد آگے یعنی جو سسٹم کی بٹ ہے ٹھیک ہے اس کو زیرو ہونا ہے کیونکہ یہ سسٹم ڈسکرپٹر ہے ٹھیک ہے نا یہ سسٹم کا ڈسکرپٹر سسٹم ٹائپ کا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انٹرپٹ کے ڈسکرپٹر جو ہیں وہ سسٹم ٹائپ کے ہیں اور اس کے اس طرح سے جو ہم لوکل ڈسکرپٹر ٹیبل بناتے ہیں وہ بھی سسٹم ٹائپ کا ہوتا ہے اس کے آگے ڈی پی ایل کی بٹس وہی ڈسکرپٹر پریویلیج لیول کی وہ دو بٹیں وہ اپنی جگہ پر ہیں اس کے بعد جو اگلی سولہ بٹس ہیں وہ آف سیٹ کی اپر جو دو بائٹس ہیں وہ ہوں گی تو یہ فارمیشن جو ہے سادہ سی فارمیشن ہے اس میں کوئی بہت زیادہ کمپلیکیشن نہیں ہے یہ فارمیشن جو ہوگی وہ گیٹ ڈسکرپٹر کی ہوگی اب اب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے جو ہمارا سلیکٹر رجسٹر ہے نا یعنی سی ایس کہہ لیجیے اس کو ڈی ایس کہہ لیجیے ٹھیک ہے اور ایس ایس کہہ لیجیے جو بھی آپ سلیکٹر رجسٹر استعمال کر رہے ہیں سلیکٹر رجسٹر کی یہ فارمیشن ہوتی ہے اس کی جو سولہ بٹیں ہیں ان کی اس طریقے سے ارینجمنٹ ہوتی ہے کہ پہلی دو بٹس زیرو اور ون بٹ زیرو اور بٹ ون جو ہے یہ کہلاتا ہے ریکویسٹر پریویلیج لیول یعنی یہ متعین کرتا ہے یہ یعنی جو چیز ہم جو لیول ہم ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ اس کا انڈیکیٹر ہے ٹھیک ہے یہ آگے کس طریقے سے اس کی انٹرپریٹیشن جاتی ہے فی الحال ہم اس ڈسکشن میں نہیں پڑھ رہے کیونکہ جو پروٹیکشن رنگز ہیں ان کو اچھی طریقے سے سمجھنا جو ہے وہ خاصا ڈیٹیل کا جو ہے وہ سبجیکٹ آتا ہے چونکہ ہم اپنے کام کے لیے زیرو ہی استعمال کریں گے لہذا فی الحال ہمارے لیے مطلب یہ چیز زیادہ کنسرن نہیں ہے اس کے بعد جو یعنی بٹ نمبر ٹو ہے یہ کہلاتی ہے ٹیبل انڈیکیٹر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈسکرپٹرز جو ہیں وہ دو طرح کی ٹیبلز کے اندر ہوتے ہیں ایک گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل اور ایک لوکل ڈسکرپٹر ٹیبل تو یہ جو ڈسکرپٹر یعنی یہ جو ہم سلیکٹر استعمال کر رہے ہیں یہ سلیکٹر گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل کے لیے ہے یا لوکل ڈسکرپٹر ٹیبل کے لیے ہے وہ یہ بٹ بتاتی ہے اگر یہ بٹ زیرو ہو تو یہ ریفرنس جو ہے وہ گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل کا ہے اور اگر یہ بٹ ون ہو تو یہ ریفرنس جو ہے وہ لوکل ڈسکرپٹر ٹیبل کا ہے یہ تین بٹیں سولہ میں سے یہ تین بٹیں جو ہیں یہ تو اس مقصد کے لیے استعمال ہو جاتی ہیں اس کے بعد جو باقی بچ بچ جاتی ہیں ہمارے پاس تیرہ بٹس یہ جو تیرہ بٹس کے اندر جو نمبر ہے یہ بنیادی طور پہ ہمارا پوائنٹر بنتا ہے تھرٹین بٹ کا یہ پوائنٹر ہوتا ہے جو کہ گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل کے اندر یا لوکل ڈسکرپٹر ٹیبل کے اندر کوئی ایک انڈیکس ہمارے لیے سلیکٹ کر رہا ہوتا ہے اس تیرہ بٹ کے نمبر کے ذریعے ہم بنیادی طور پہ ایک انڈیکس سلیکٹ کرتے ہیں گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل میں اور اس کے مطابق اس کی جو انٹرپریٹیشن آپ نے پیچھے دیکھی ہیں ان انٹرپریٹیشن کے مطابق ایک سیگمنٹ ہمارے لیے ایکسیسیبل ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل کے اندر جو maximum number of entries possible ہیں وہ آٹھ کے انٹریز پاسبل ہیں eight one nine two entries maximum ہم ڈال سکتے ہیں اپنے گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل کے اندر یا اپنے لوکل ڈسکرپٹر ٹیبل کے اندر اس سے زیادہ انٹریز جو ہیں وہ اس کے اندر الاؤڈ نہیں ہوتی جو انٹرپ ڈسکرپٹر ٹیبل ہے ہمارا ٹھیک ہے اس کا ویسے جو فارمیٹ ہے ویسے یعنی یہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ اس کی یہ انٹریز ہے لیکن باقی چیزیں جو ہیں اس کی اسی طرح ہے کہ آپ کے پاس دو سو چھپن انٹریز آپ نے اس کے اندر ٹوٹل کرنی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اسی طرح کی اور ہر انٹرپٹ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ آپ کے پاس ایک انٹری اس میں ہونا ضروری ہے آ, ضروری تو خیر میں اس طریقے سے نہیں کہہ سکتا کہ اگر آپ اس میں نہ ڈالیں تو اس سے کوئی وہ نہیں ہوتا لیکن اگر پھر وہ انٹرپٹ آ گئی تو آپ کو ایک طرح کی جس کو ہم کہتے ہیں ایکسپشن یعنی اس جگہ پر آپ کو فیس کرنی پڑے گی تو یہ آرڈر اس کا اسی طریقے سے آئے گا جو پہلی انٹری ہے انٹرپٹ ڈسکرپٹر ٹیبل کی ٹھیک ہے وہ انٹرپٹ زیرو کے لیے ہے جو دوسری انٹری ہے وہ انٹرپٹ ون کے لیے ہے اور اس طریقے سے آنورڈ ایک تو یہ فارمیشن ہے دوسرے ایک اور چیز بھی اس کے اندر ہے کہ جو اس کی شروع کی انٹرپٹس ہیں نا جیسے آپ نے eight zero eighty eighty eight کے اندر دیکھا تھا کہ اوپر کی کچھ انٹرپٹس جو ہیں وہ انٹل نے ریزرو کی ہوئی تھیں جو یعنی سنگل اسٹیپنگ کے لیے تھیں جو ڈیوائڈ بائی زیرو وغیرہ کے لیے تھیں اس میں ذرا انہوں نے زیادہ غدر کیا ہے اس کے اندر انہوں نے اوپر کی بتیس جو انٹرپٹس ہیں وہ انٹل نے ریزرو کر لی ہیں کیونکہ یہ جو آرکیٹیکچر ہے اس آرکیٹیکچر کے اندر کئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ اکر کریں گی پروسیسر کے اندر ٹھیک ہے مثال جیسے میں نے آپ کو ایک یہ دے دی کہ آپ نے انٹرپ ڈسکرپٹ ٹیبل کے اندر اس کی انٹری نہیں ڈالی یا اس کا سائز جو ہے وہ آپ نے کم رکھا ہوا ہے وہ انٹری موجود نہیں ہے تو اب اس سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے کوئی یہ تو نہیں ہوگا نا کہ اگر غلطی سے اس طرح ہوا تو بس اب اس کے بعد سسٹم جو ہے وہ کام آگے نہیں کرے گا تو اس کو اس کی جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ گریسفل کنٹرول کے لیے کئی ایسے سگنلز پروسیسر خود اپنے اندر سے جنریٹ کرتا ہے جس کو کہ اگر ہم پکڑیں تو پھر فالٹ سچویشن کو ہم گریس فلی کنٹرول کر سکتے ہیں ان تمام سچویشن کو پکڑنے کے لیے جو اس کی اپر بتیس انٹریز ہیں ان کو انٹل نے ریزرو کر لیا یہ تو اس کی یہ فارمیشن ہوگی اب اگر اوور آل ہم دیکھیں تو تقریباً تمام چیزوں کو ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ کور کر چکے ہیں ہر فارمیشن اس وقت ہمارے سامنے ہے اب ایک جو چھوٹی سی چیز جو کہ ویسے بہت چھوٹی سی ہے لیکن بنیادی پیوٹ جو ہے ہمارا وہ یہی ہے وہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں جو ہمارا کنٹرول رجسٹر زیرو ہے ٹھیک ہے یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم اس میں آئیں گے تو کئی رجسٹر ہمارے پاس جو ہے وہ ایڈیشنل ہو جاتے ہیں جیسے کنٹرول رجسٹر ہے جیسے گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل رجسٹر ہے انٹرپ ڈسکرپٹر ٹیبل رجسٹر ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے کچھ اور بھی رجسٹرز ہیں جن میں جیسے ہم کہیں گے ڈبگ رجسٹرز ہیں وہ کیا ہے وہ ہم تھوڑا سا ان میں سے تھوڑا سا ہم آپ کو ایکسپلین کر دیں گے لیکن جو بنیادی رجسٹر سینٹرل جس کے تھرو ہم جاتے ہیں پروٹیکٹڈ موڈ میں ٹھیک ہے اس کی ایک چھوٹی سی وہ ڈسکرپشن جو کہ 386 کے ساتھ ہے ٹھیک ہے اتنا پورشن میں آپ کو دکھاؤں گا اس کے بعد آگے فور ایٹی سکس اور آگے پینٹیم وغیرہ میں کچھ اور ایڈیشنز بھی اس کے اندر ہو گئی ہیں لیکن وہ چونکہ ہمارے اس سے تعلق نہیں رکھتی وہ میں آپ کو ایکسپلین نہیں کروں گا صرف وہ پورشن جو کہ تھری ایٹی سکس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ہمارا کنٹرول رجسٹر زیرو ہے اور اس کی جو پہلی بٹ ہے جو دیکھ رہے ہیں آپ زیرو پی ای ٹھیک ہے یہ وہ بٹ ہے جو کہ جسے اگر ہم ون کر دیں تو پروٹیکٹڈ موڈ جو ہے اس کا وہ انیبل ہو جائے گا آن ہو جائے گا ٹھیک ہے بٹ زیرو اس وقت ہمارے لیے سب سے اہم یہی بٹ ہے ویسے اگر اس میں میں آپ کو بتاؤں تو جو ہمارے پوائنٹ آف ویو سے جو دو بٹس ہیں نا یعنی جو جو کہ بڑے بڑے کام کرتی ہیں پروسیسر کے اندر ایک تو ہے پروٹیکشن انیبل اور دوسرا ہے پیجنگ انیبل ٹھیک ہے بٹ نمبر تھرٹی ون جو ہے آخری بٹ اس کی یہ اس کے پیجنگ میکینزم کو آن آف کرتی ہے میموری مینجمنٹ کا تعلق یعنی میموری کے جو بیسک انٹرپرٹیشن ہیں ان کا تعلق ان دو چیزوں سے ہوتا ہے پیجنگ ہمارا موضوع نہیں ہے اس لیے فی الحال ہم اس کو بھی نیگلیکٹ کر رہے ہیں پروٹیکشن انیبل جو ہے یہ وہ بٹ ہے یعنی بٹ زیرو کو بس اگر ہم ون کر دیں تو ہم پروٹیکٹڈ موڈ میں چلے جائیں گے اس کے آگے جو ہیں وہ ذرا کچھ لیس امپورٹنٹ سی ہیں لیکن میں تھوڑا تھوڑا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ میتھ پرزینٹ ایم پی یہ بٹ جو ہے یہ بتاتی ہے کہ میتھ کو پروسیسر جو ہے eight zero three eighty seven math coprocessor وہ موجود ہے یا نہیں اور دوسری ہے ایمولیشن کی بٹ کے ایمولیٹ اگر وہ موجود نہیں تو کیا اسے ایمولیٹ کرنا ہے یا نہیں ایمولیٹ کرنا یہ بیسیکلی سافٹ ویئر کے ساتھ اس کا کچھ تعلق ہے اس کی ڈیٹیل ہم نہیں کر رہے تیسری بٹ جو آگے ہے ٹاسک سوئچڈ کہ جب ہم ملٹی ٹاسکنگ کے اندر جاتے ہیں تو کیا یہ ٹاسک سوئچ ہو کر کے یہاں پر آیا ہے یا نہیں اس کے بعد ایکسٹینشن ٹائپ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 386 یعنی 386 جو ہے وہ, وہ اس کا میٹنگ ایکسٹینشن 387 ہے اور 286 جو ہے اس کا میٹنگ ایکسٹینشن 287 ہے یہاں پر یہ بٹ یہ بتا رہی ہے کہ ایکسٹینشن جو ہے وہ 2387 ہے اس کے ساتھ لگی ہوئی یا 287 اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے اس کے بعد کافی ساری بٹس آپ کو یعنی ریزرو نظر آئیں گی کافی تھیوریٹیکل ڈسکشن جو ہے پروٹیکٹڈ موڈ کی وہ ہم نے کر لی ہے اب ہمارے لیکچر کا وقت ختم ہو رہا ہے اس کے کچھ پریکٹیکل اسپیکٹس جو ہیں وہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے اس وقت تک کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ السلام علیکم